آج مدارس کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے اور ہر جماعت اور ہر پارٹی کھڑے ہو کر علم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے خدا کی قسم علم کی شان کو سمجھو ورنہ جہاد فساد بن جائے گا تبلیغ ایک عام سیر سپاٹا بن کے رہ جائے گی تصوف خرافات کا نام بن کے رہ جائے گا اگر ان کے پیچھے علم نہ کھڑا ہوا یہ علم ہے جس نے تلوار کو جہاد بنا دیا یہ علم ہے جس نے تصوف کو رب کا عمدہ ذریعہ بنا دیا یہ علم ہے جس نے خانقاہ اور مدارس کو آباد کر دیا یہ علم ہے جس نے تبلیغی جماعت کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دیا یہ مولانا الیاس کا علم تھا یہ مولی جلال الدین حقانی کا علم ہے یہ ملا عمر کا علم ہے جو آج انہیں کامیابیوں کی معراج کی جا رہا ہے دین کا جو شعبہ علم سے خالی ہوتا جائے گا کفر کی آماج کا بنتا جائے گا فطروں کا ذریعہ بنتا جائے گا اس لیے اٹھو اپنے بچوں کو اسکول سے صبح نکال دو اپنی بچیوں کو کالج سے فوراً نکال دو آؤ انہیں نبی کا قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ دیکھنا آسمان پہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ میرے بلا بندے کا نام جہنم سے لکھ کے جنت میں لکھ دو اس لیے کہ وہ علم کی اس شاہراہ پہ چل پڑا جس شاہراہ میں گرنے والی سیاہی آسمان پہ نور بن بن کے چمکتی ہے نعرہ تکبیر